توبہ عنابت توبہ استحیا حضرت حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ضنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے توبہ دو طرح کی ہوتی ہے ایک توبہ عنابت اور ایک توبہ استحیا توبہ انابت تو یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈر کر توبہ کرے یہ توبہ بھی بہت اونچی اور بہت بڑی ہے مگر توبہ استحیا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے شرم کرتے ہوئے توبہ کرے کہ اللہ تعالیٰ کے مجھ پر کتنے احسانات ہیں بس مجھے نہیں چاہیے کہ ایسے کریم رب کی نافرمانی کروں آپ نے کبھی غور کیا کہ ہم دن میں کتنی بار وضو کرتے ہیں جی ہاں بار بار کرتے ہیں تاکہ پاک ہو جائیں اور نماز ادا کر سکیں قرآن پاک کو چھو سکیں اسی طرح ہمیں اپنے دل کی پاکی کے لیے بھی توبہ بار بار توبہ کا وضو کرنا چاہیے ہم نے کبھی غور کیا کہ ہم پر بعض لوگوں کو راضی کرنے کی کتنی فکر سوار رہتی ہے بس اس سے بڑھ کر ہم اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کی راز اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی فکر بٹھا لیں اور ہر غلطی کے بعد چونک کر فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جایا کریں